سلطان ملک شاہ کو سالار قزل شاروق پر اتنا زیادہ اعتماد تھا کہ اس نے ایک بار بھی ایسے شک کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اس کا یہ سالار ناکام لوٹے گا اس کا دانشمند وزیر خواجہ حسن توسی نظام الملک دو تین بار کہہ چکا تھا کہ قزل شاروخ کا کوئی پیغام نہیں آیا کم از کم ایک پیغام تو آنا چاہیے تھا لومڑی کا شکار آسان نہیں ہوتا خواجہ سلطان ملک شاہ نے کہا تھا کیا آپ نہیں جانتے کہ حسن بن سباہ جنگجو دشمن نہیں وہ لومڑی ہے وہ دکھاتا تلوار ہے اور مارتا برچھی ہے ہمارا سالار امیر ارسلان اس کے دھوکے میں مرا گیا ہے وہ ان باطنیوں سے روبرو لڑائی لڑا ہے لیکن اس پر وار پیٹ پیچھے ہوا تھا قزل شاہ دھوکے میں نہیں آئے گا وہ وسوخ سے کہہ گیا تھا کہ وہ واپس آئے گا تو حسن بن صباہ زندہ یا مردہ اس کے ساتھ ہوگا نہ ہوا تو وہ خود بھی واپس نہیں آئے گا نظام الملک خاموش رہا تھا جیسے سلطان ملک شاہ کی اس بات کو وہ خوش فہمی سمجھا ہو اور اسے قزل شاہ کی کامیابی مشکوک نظر آ رہی ہو تاریخ شاہد ہے کہ خواجہ حسن توسی دانش مند اور دور اندیش تھا اس کی نگاہیں اس حد تک آگے نکل جایا کرتی تھیں جس حد تک ملک شاہ کی نگاہیں دیکھ سکتی تھیں ملک شاہ اس کی دور اندیشی کا قائل تھا یہ الفاظ سلطان ملک شاہ کے ہی تھے کہ خواجہ حسن توسی روح کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور روحانی طاقت سے مشکلات پر قابو پا لیتا ہے پھر ایک روز جب سورج ڈھل رہا تھا سلطان ملک شاہ کے محل کے قریب ایک بڑی ہی بلند آواز اٹھی لشکر واپس آ رہا ہے پھر دوڑتے قدموں کے ساتھ آوازوں کا طوفان آ گیا سالار قزل ساروخ آ رہا ہے لشکر پورا معلوم ہوتا ہے فاتح آ رہے ہیں سلطان عالم مقام دربان نے سلطان ملک شاہ کو اطلاع دی سالار قزل ساروخ کا لشکر واپس آ رہا ہے شہر سے ابھی کچھ دور ہے ہمارا اور نظام الملک کا گھوڑا فوراً تیار کرو ملک شاہ نے کہا تھا نظام الملک باہر کی آوازیں سن کر ملک شاہ کے پاس پہنچ گیا ہم قزل ساروخ کا استقبال شہر سے باہر کریں گے سلطان ملک شاہ نے کہا سلطان اور نظام الملک گھوڑوں پر سوار شہر سے نکل گئے محافظ دستے کے چار سوار ان کے آگے اور بارہ پیچھے جا رہے تھے سالار قزل شاہ اور اس کے ایک ہزار سوار شہر سے تھوڑی ہی دور رہ گئے تھے قزل شاہ نے ہمیں دیکھ کر بھی اپنے گھوڑے کو اینڈ نہیں لگائی ملک شاہ نے نظام الملک سے کہا کیا یہ فتح کے نشے کا اظہار ہے اس کا چہرہ اور اس کا انداز فتح والا نہیں لگتا نظام الملک نے کہا اگر یہ فتح کے نشے سے سرشار ہوتا تو ہمیں دیکھتے ہی گھوڑے کو سر پر دوڑاتا اور ہم تک پہنچ چکا ہوتا یہ تو لگتا ہے بڑی مشکل سے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور لشکر بھی خاموشی سے آ رہا ہے سلطان ملک شاہ نے کہا اور گھوڑے کو ہلکی سی ایڑ لگا دی قریب آ کر قزل ساروق نے اپنا گھوڑا لشکر کے آگے سے ایک طرف کر لیا اور ملک شاہ کے سامنے رک گیا خوشامدید آمدید رخ سلطان ملک شاہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اگر تم حسن بن صبا کو زندہ یا مردہ اپنے ساتھ نہیں لا سکے تو یہ شرمساری کی معقول وجہ نہیں سلطان ملک شاہ نے دیکھا کہ اس نے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور قزل ساروخ نے اپنا ہاتھ آگے نہیں کیا سالار قزل ساروخ نظام الملک نے کہا سلطان مکرم نے مسافہ کے لیے ہاتھ آگے کر رکھا ہے میرا خیال ہے کہ سالار کا رتبہ اتنا اونچا نہیں کہ وہ سلطان کے ہاتھ کو یوں نظر انداز کر دے ٹھیک فرمایا محترم وزیر اعظم غزل شاہ نے کہا لیکن آپ کا یہ سالار اس قابل نہیں رہا کہ سلطان عالم مقام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کیوں سلطان ملک شاہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے پوچھا کیا ہم غلط سمجھ رہے ہیں کہ تم فاتح لوٹے ہو سلجوق سالار شکست سے نا آشنا ہوتا ہے سلطان مکرم سالار قزل ساروخ نے کہا میری فتح یہی ہے کہ میں پورے دستے کو زندہ لے آیا ہوں صرف دو سوار ضائع ہوئے ہیں لیکن یہ فتح حسن بن صباح کی ہے کہ ہم لڑے بغیر واپس آ گئے ہیں اگر وہ ہم پر حملہ کر دیتا تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہ آتا کیا سلطان مکرم اجازت دیں گے کہ آرام سے بیٹھ کر پورا واقعہ سناؤں ایک ہزار سواروں کا لشکر جس میں سے صرف دو آدمی کم ہوئے تھے ان کے قریب سے گزرتا جا رہا تھا سلطان ملک شاہ سواروں کے چہرے دیکھ رہا تھا ہر چہرہ سپاٹ تھا ماتمی جلوس لگتا تھا ہمارے ساتھ آؤ سلطان ملک شاہ نے کہا سلطان کے ہاں جا کر سالار قزل ساروک نے سلطان اور نظام الملک کو تمام واقعہ من عن سنا دیا کچھ بھی نہ چھپایا اس قدیم قلعے کی دیوار سے دو تیر آئے سالار قزل شاہ نے کہا اور میرے دو سوار مارے گئے میں بہت حیران ہوا کہ ان تیر اندازوں نے ان سواروں کو کیوں مار ڈالا ہے دیوار پر ایک اور آدمی کھڑا تھا وہ حسن بن سباہ تھا لیکن اس وقت وہ کوئی اور لگ رہا تھا اس نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا ہم یہاں کیوں آئے ہیں حسن بن سباہ نے کہا یہاں سے چلے جاؤ اور تم فوراً واپس چلے آئے ہاں سلطان مکرم قزل ساروخ نے کہا میں کچھ نہیں سمجھ سکا اس کے آنسو بہہ نکلے کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہاں اور کیا کچھ ہوا تھا نظام الملک نے پوچھا یاد ہے قزل ساروخ نے رندھی ہوئی آواز میں کہا سب کچھ یاد ہے بالکل خواب کی طرح حوصلہ مت ہارو ساروخ سلطان ملک شاہ نے کہا ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوا تھا یہ بتاؤ کہ واپسی سفر کے دوران تم اپنے آپ میں آئے تو تم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ واپس جا کر قلعے پر حملہ کر دو سوچا تھا سلطان علی مقام قزل شاہ نے جواب دیا اپنے ساتھی کمانڈر کے ساتھ صلح مشورہ کیا تو سب نے کہا کہ واپس جانا بیکار ہے جس طرح باطنی تبریز میں سالار امیر ارسلان اور اس کے پانچ سو سواروں کو قتل کر کے آگے نکل گئے تھے اسی طرح ان کھنڈروں میں سے نکل کر کہیں اور چلے گئے ہوں گے حقیقت یہ ہے کہ سلطان محترم مجھے ایسا صدمہ ہوا ہے کہ میں کچھ بھی فیصلہ نہ کر سکا میں نے جو لڑائیاں لڑی ہیں وہ آپ کو یاد ہوں گی میں خود بھی نہیں گن سکتا کہ میرے جسم پر کتنے زخموں کے نشان ہیں سلطنت سلجوقیہ کی بنیادوں میں میرا اتنا زیادہ خون رچا بسا ہوا ہے کہ آج آپ بھی اس کی بو سونگ سکتے ہیں کیا کوئی مان سکتا ہے کہ میں ڈر کر بغیر لڑے واپس آ گیا ہوں تم پر کوئی الزام نہیں ساروق نظام الملک نے کہا تمہارے اور تمہارے لشکر کے ہوش و حواس ان کھجوروں نے گم کر دیے تھے جو تم مکہ معظمہ کی سوغات سمجھ کر کھا گئے تھے اور تم سب کی سوچنے کی صلاحیت اس پانی نے سلب کر لی تھی جسے تم آب زمزم سمجھے تھے خواجہ توسی سلطان ملک شاہ نے کہا فوج کے لیے آج حکم جاری کر دو کہ باہر جا کر کوئی فوجی وہ سالار ہے یا سپاہی کسی اجنبی کے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں کھائے گا نہ کسی بھی قسم کا مشروب پیے گا نہ پانی غزل شاہ تم دھوکے میں آ گئے تھے جاؤ آرام کرو اپنے تمام لشکر سے کہہ دینا کہ تم پر کوئی الزام نہیں اور تمام سواروں کو بتا دینا کہ تمہیں کھجوروں اور پانی میں کوئی ایسا نشہ پلایا گیا تھا جس نے تمہاری عقل اور جذبے کو سلا دیا تھا انہیں یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس وہم میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ حسن بن صبح کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جس سے وہ دشمن کی پوری فوج کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیتا ہے لشکر کے متعلق تو میں نے بتایا ہی نہیں غزل ساروخ نے کہا میں نے اور میرے ماتحت کمانڈروں نے سواروں کو یہ بتایا تھا لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ کئی ایک سوار اس وہم کو قبول کر چکے ہیں کہ حسن بن صبح کو خدا نے ایسی روحانی طاقت دی ہے کہ وہ اپنے جس دشمن کی طرف دیکھتا ہے وہ دشمن ہلاک ہو جاتا ہے یا ہماری طرح حسن بن صبح کی طرف پیٹ کر کے وہاں سے غائب ہو جاتا ہے یہ سب سوار میرے ساتھ آ گئے ہیں لیکن ان کے دلوں میں وہم موجود ہے ہم اس کا انتظام بھی کر لیں گے سلطان ملک شاہ نے کہا تم جاؤ میں آپ کا ممنون ہوں سلطان علی مقام قزل شاہ نے کہا آپ نے میری خطا معاف کی لیکن میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا میں اس دھوکے کا انتقام لوں گا میں گناہ کا کفارہ ادا کروں گا میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں ساروخ سلطان ملک شاہ نے کہا لیکن تم نے وہ دشمن دیکھ لیا ہے جسے تم انتقام لینا چاہتے ہو یہ آمنے سامنے آ کر لڑنے والا دشمن نہیں اس کے لیے ہمیں کوئی اور طریقہ سوچنا پڑے گا اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم جو تجربے کار سالار ہو اپنے منتخب سواروں کے ساتھ زندہ واپس آ گئے ہو امیر ارسلان کی طرح تمام سواروں کے ساتھ مارے نہیں گئے اس دشمن کی سر کو بھی میرا فرض ہے اور اس فرض کی ادائیگی جہاد ہے حسن بن صباح اور احمد بن قطاش نے اسلام کے نام پر ایک اور فرقہ بنا لیا ہے اور لوگ دھڑا دھڑ اس فرقے میں شامل ہو رہے ہیں سالار غزل ساروق وہاں سے چلا تو گیا لیکن اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ سلطان ملک شاہ اور اس کے وزیر اعظم نظام الملک کی باتوں سے مطمئن نہ ہوا ہو اس کا سوار دستہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر گھوڑے کھول چکا تھا ہر سوار کو آٹھ دس فوجیوں نے گھیر لیا اور ان سے سن رہے تھے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں آپ نے کیا سوچا ہے خواجہ سلطان ملک شاہ نے نظام الملک سے پوچھا ہمارے پاس فوج ہے نظام الملک نے کہا باطنیوں کی کوئی فوج نہیں لیکن ہم نے ان پر دوبارہ حملہ کر کے کیا حاصل کیا ہمارے ایک سالار اور پانچ سو سواروں کو کس نے قتل کیا ہے ان لوگوں نے جن پر حسن بن صبا نے اپنی عقیدت مندی کا جنون طاری کر رکھا ہے انہوں نے اپنی جانیں اس شخص کے لیے وقف کر رکھی ہیں دوسرے حملے کا انجام دیکھ لیں اس سے ہمیں سبق ملا ہے کہ یہ شخص جس کا نام حسن بن صبا ہے اپنے مریدوں اور اندھی عقیدت رکھنے والے پیروکاروں سے ہماری فوج کو خون میں نہلا سکتا ہے جس طرح اس نے سالار قزل ساروق اور اس کے دستے کو بیکار کیا ہے لیکن خواجہ سلطان ملک شاہ نے کہا میں آپ کا یہ مشورہ تو نہیں مانوں گا کہ حسن بن صباح کو ہم بھول جائیں میں ایسا مشورہ دوں گا بھی نہیں عالی مقام نظام الملک نے کہا میں نے عہد کر رکھا ہے کہ حسن بن صباح کو گرفتار کر کے اسے جلات کے حوالے کر دوں گا گرفتار کریں گے کیسے ابھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکوں گا نظام الملک نے جواب دیا ابھی یہی کہوں گا کہ ضروری نہیں حسن بن صباح کی سرکوبی کے لیے فوج ہی استعمال کی جائے میں ادھر سے غافل نہیں علی جا میں نے جاسوس بھیج رکھے ہیں اب تک مجھے جو اطلاعیں ملی ہیں ان سے بڑی بھدی اور خطرناک تصویر سامنے آتی ہے یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ حسن بن صباہ ان علاقوں کا بے تاج بادشاہ بن چکا ہے اور وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے اور اس کی مقبولیت بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے خواجہ حسن توسی نظام الملک نے یوں کہا جیسے اچانک بیدار ہو گیا ہو ہم نے کوئی علاقہ اور کوئی ملک فتح نہیں کرنا آپ کہتے ہیں کہ حسن بن صبح لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے ہم نے لوگوں کے دلوں کو باطل اور ابلیسیت سے آزاد کرانا ہے اور یہ مہم تبلیغ سے سر نہیں ہوگی یہ مبلغوں کا نہیں یہ مجاہدین کا کام ہے آپ کو ہماری سلطنت کی تاریخ تو معلوم ہی ہے خواجہ اہل سلجوق اسلام قبول کر کے یہ سلطنت قائم نہ کرتے تو اسلام کی بنیادیں ہل چکی ہوتی اور اللہ کا یہ دین بڑا پرانا قصہ بن چکا ہوتا پہلا دفاع اپنے دین کا پھر اپنی سلطنت کا دین قائم و دائم ہے تو ہم سب قائم ہیں جس کا دین اور ایمان ہی نہ رہے اس کی نگاہوں میں آزادی اور غلامی میں کوئی فرق نہیں رہتا اسلام کو سامنے رکھو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسلام کی بحقنی کے لیے ہو رہا ہے سلطان علی مقام نظام الملک نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی اسلام کی بیک کنی تو یہ فرقہ بندی کر رہی ہے باتوں کا وقت نہیں رہا خواجہ سلطان ملک شاہ نے کہا اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا سلطان معظم نظام الملک نے کہا صرف دو آدمیوں کو روئے زمین سے اٹھا دیا جائے تو یہ فتنہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا حسن بن صباح اور احمد بن قتاش ملک شاہ نے کہا یہ میں سوچ چکا ہوں کرنا یہی پڑے گا لیکن یہ کام آسان نہیں نظام الملک نے کہا پھر بھی میں اس کا انتظام کروں گا یہ انتظام کرنا پڑے گا سلجوقی سلطان ملک شاہ اور اس کے وزیر اعظم خواجہ حسن توسی کا جذبہ قابل قدر تھا ملک شاہ تو انتقام کی آگ میں جلنے لگا تھا اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو سلطانی یا بادشاہی کے نشے میں لشکر لے کر چڑھ دوڑتا اور نقصان اٹھاتا سلطان ملک شاہ دانش مند تھا اور ہر طرح کی صورت حال میں ہوش و حواس قائم رکھتا تھا نظام الملک اس سے زیادہ دانش مند اور دور اندیش تھا نظام الملک نے کچھ عرصے سے ان علاقوں میں جاسوس بھیج رکھے تھے جن علاقوں میں لوگ حسن بن صبح کے مرید اور پیروکار بن گئے تھے بلکہ بعض لوگوں نے اسے امام کے بجائے پیغمبر کہنا شروع کر دیا تھا ان جاسوسوں میں سے کوئی نہ کوئی آتا اور اپنے مشاہدات بیان کر جاتا تھا ان کا لبے لباب یہ ہوتا تھا کہ مبلغوں کا ایک گروہ سارے علاقوں میں پھیلا ہوا ہے حسن بن صبح کے مجزے اور کرامات بیان کرتا ہے یہ رپورٹ تو ہر جاسوس دیتا تھا کہ یہ لوگ اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے آپ کو صحیح العقیدہ مسلمان کہتے ہیں تلبیس ابلیس اور آئمہ تلبیس میں بھی یہی آیا ہے کہ حسن بن صبح کے پیروکاروں کو شک تک نہ ہوتا تھا کہ جسے وہ امام اور نبی مانتے ہیں وہ باطنی ہے اس کے مبلغ بڑے ہی دردناک انداز میں لوگوں کو اس قسم کی حکایات سناتے تھے کہ کفار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا ظلم کیے اور کیسے کیسے ستم ڈھائے اور صحابہ اکرام نے اور رسالت کے دوسرے شہدائیوں نے کس طرح ناموں سے رسالت پر جانے قربان کی تھیں مورخوں نے لکھا ہے کہ ان علاقوں میں غالب اکثریت مسلمانوں کی تھی اور یہ لوگ علم اور تعلیم سے بے بہرا تھے اور اسلام کے معاملے میں بہت ہی جذبہ تھی انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود و نصارہ کے ظلم و ستم اشتعال انگیز الفاظ اور دردناک لہجے میں سناتے تھے کہ لوگ بھڑک اٹھتے تھے ظلم و ستم کی ان حکایات میں زیادہ تر من گھڑت ہوتی تھی یوں لوگوں کو مشتعل کر کے انہیں بتایا جاتا کہ حسن بن صباح وہ اسلام لے کر آسمان سے اترا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور کفار نے سازش کے تحت اس کی روح بدل ڈالی اور چہرہ بگاڑ دیا ہے اور اب حسن بن صباح پر کفار ہی نہیں بلکہ بگڑے ہوئے نظریات اور غلط عقیدوں کو صحیح ماننے والے مسلمان بھی حسن بن صباح اور اس کے معاون ساتھیوں پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں نظام الملک کے جاسوس اسی قسم کی خبریں دے کر پھر چلے جاتے تھے تین چار جاسوس تو وہیں جا کر آباد ہو گئے تھے وہ معلومات اور خبریں اکٹھی کرتے رہتے تھے اپنے ساتھی جاسوسوں کو بتاتے اور یہ جاسوس باری باری خبریں مرو پہنچاتے رہتے تھے میرے دوستوں ایک بار نظام الملک نے ادھر سے آئے ہوئے دو جاسوسوں سے کہا تھا آج تک تم جتنی خبریں لائے ہو ان میں کوئی نئی بات نہیں تھی میں جانتا ہوں کہ وہاں در پردہ کیا ہوتا ہے میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ کسی نشے اور بڑی ہی خوبصورت اور چنچل لڑکیوں کے ذریعے بعض اہم افراد کو وہ اپنا غلام بنا دیتے ہیں ہماری ضرورت یہ ہے کہ وہاں پردوں کے پیچھے بند کمروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ معلوم ہو جائے اور یہ بھی دیکھا جائے کہ حسن بن صباح اور اس کے استاد احمد بن غتاش کو قتل کس طرح کیا جا سکتا ہے ابھی تک کوئی جاسوس حسن بن صبح کے اندرونی حلقے میں داخل نہیں ہو سکا تھا اس لیے یہ بتانا ممکن نہیں تھا کہ پردوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے اب نظام الملک نے ایسے جاسوسوں کی تلاش شروع کر دی جو حسن بن صبح کے اتنے قریب جائیں کہ ان کے خاص مصاحبوں میں شامل ہو جائیں اور اندر کی خبریں لائیں داستان کو موزوں سمجھتا ہے کہ اس داستان کو واپس قدیم قلعے کے ان کھنڈرات میں لے جائے جہاں سے حسن بن صبح نے سلجوقی سالار قزل ساروق اور اس کے سواروں کے لشکر کو کچھ پلا کر واپس بھیج دیا تھا پھر کیا حسن بن صباح انہیں کھنڈرات میں بیٹھا رہا نہیں رات اس کے پیروکاروں نے فتح کا جشن منایا اور اگلی صبح وہاں سے اس سمت کو کوچ کر گیا تھا جس طرف مشہور تاریخی قلعہ علمود تھا اس کی اور اس کے پیر و مرشد کی نظریں اس قلعے پر لگی ہوئی تھیں حسن صبح کی منزل یہی قلعہ تھا اسے اس نے اپنا مستقل اڈا بنانا تھا اور اسی قلعے کے اندر اور اس کے ارد گرد اس نے اپنی جنت بنانی تھی وہ جنت جس نے تاریخ کو انگشت بدنیدان کر دیا تھا یہ جنت ایسی حیران کن حقیقت تھی کہ آج کے دور کے کچھ لوگ اسے محض ایک افسانہ اور مبالغہ کہتے ہیں قلعہ علامود کے کھنڈرات آج بھی ایک وسیع و عریض ٹیکری کی بلندی پر موجود ہیں ایران کے اس علاقے کو تالقان کہتے ہیں یہ بلند ٹیکری شہر قزدین اور دریائے خزرج کے درمیان ہے یہ قلعہ یوں تعمیر ہوا تھا کہ کسی زمانے میں اس خوبصورت خطے میں سلاطین کی حکمرانی تھی ایک روز ایک سلطان اپنا عقاب ساتھ لے کر شکار کو گیا اس نے اڑتے ہوئے ایک پرندے کے پیچھے عقاب چھوڑا عقاب نے پرندے کو کچھ دور جا کر پکڑ لیا لیکن پرندہ اس کے پنجوں سے نکل گیا یہ اتنا زخمی تھا کہ زیادہ دور تک اڑ نہیں سکتا تھا گرتے گرتے ٹیکری کی چوٹی پر جا گرا یہ کوئی چھوٹا سا پرندہ نہیں ایک بڑا اور کباب نسل کا پرندہ تھا اقاب نے اس پر ایک بار پھر جھپٹا مارا اور اسے وہیں دبوچ لیا سلطان جو گھوڑے پر سوار تھا گھوڑا دوڑاتا ٹیکری پر چڑھ گیا اس کے ساتھ اس کے محافظ اور کچھ مصاحب تھے سلطان نے پرندہ عقاب سے لے لیا اور جب ٹیکری کی اس بلندی سے چار سو نظر دوڑائی تو اس کی تو جیسے روح بھی مخمور ہو گئی یہ خطہ ہریالی کی بدولت بہت ہی خوبصورت تھا ایک طرف دریا تھا جس کا اپنا ہی حسن تھا ٹیکری دامن سے اوپر تک گھنے درختوں اور مکمل جیسی گھاس سے ڈھکی ہوئی تھی بعض درخت پھولدار تھے جن کی بھینی بھینی خوشبو خمار ساتاری کرتی تھی ٹیکری کے چاروں طرف دور دور تک ایسا سبززار تھا کہ اسے جنت نظیر ہی کہا جا سکتا تھا دو جگہوں سے چشمے پھوٹتے تھے دونوں جگہوں پر پچیس تیس گز چوڑی جھیلیں بنی ہوئی تھیں ان کا شفاف پانی چھوٹی چھوٹی ندیوں کی شکل میں بہتا پتھروں اور کنکریوں پر جل ترنگ بجاتا دریا میں جا گرتا تھا بعض جگہوں پر قریب قریب کھڑے تین تین چار چار درختوں کے تنوں کو پھولدار بیلوں نے کچھ اس طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا کہ کنیز سی بن گئی تھی دائیں بائیں اور پیچھے ہرے پتوں اور پھولوں کی دیواریں اور اوپر چھتیں بنی ہوئی تھیں یوں لگتا تھا جیسے یہ کنیز انسانوں نے بیلوں کو تراش کر بنائی ہو لیکن یہ قدرت کی سینائی کا شاہکار تھا ایک یورپی مورخ نے لکھا ہے کہ کوئی کہے کہ یہ خطہ بہشت کا حصہ تھا اور کسی وجہ سے زمین پر آ گرا تھا یا یہ کہے کہ آدم اور ہوا کو خدا نے بہشت کے اس حصے میں رکھا تھا تو میں اسے سچ مان لوں گا سلطان کو اس خطے کے حسن نے محصور تو کر ہی لیا تھا اس نے دیکھا کہ دفاعی لحاظ سے بھی یہ جگہ موزوں ہے یہ ٹیکری اوپر سے نکیلی یا گول نہیں بلکہ چپٹی تھی اور اس کا طول ایک میل سے ذرا ہی کم اور عرض بھی کچھ اتنا ہی تھا بلا شبہ میں نے اتنی دل فریب زمین آج ہی دیکھی ہے سلطان نے کہا کیا تم میں کوئی ہے جو مجھے یہ مشورہ نہ دینا چاہیے کہ میں یہاں ایک ایسا قلعہ تعمیر کروں جو اس خطے جیسا دل نشین اور چٹانوں جیسا مضبوط ہو کوئی نہیں عالی جاہ مصاحبوں کی ملی جلی آوازیں اٹھیں اس سے زیادہ دل فریب جگہ اور کہیں نہیں قلعہ جو یہاں بنے گا اس کی دیواروں اور اس کے دروازوں تک کوئی دشمن نہیں پہنچ سکے گا دشمن کا لشکر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ٹیکری پر چڑھتے ہمارے تیروں کی بوچھاڑوں سے لڑکتا نیچے جائے گا سلطان نے شکار سے واپس آ کر پہلا کام یہ کیا کہ اس ٹیکری پر قلعے کی تعمیر کا حکم دیا دور دور سے ماہر معمار بلوائے گئے ان سے نقشے بنوائے گئے ان میں رد و بدل کیا گیا نقشے کو بڑی محنت سے آخری شکل دی اس وقت کے سلطان نے نقشے میں جو نئی چیزیں شامل کیں انہوں نے تعمیرات کے ماہرین کو حیران کر دیا قلعے کی تعمیر کوئی پیچیدہ کام نہیں ہوا کرتا تھا لیکن اس سلطان نے جس کا تاریخ میں نام نہیں ملتا جو نقشہ معماروں کو دیا وہ قلعہ بھی تھا محل بھی اور جو کچھ تھا وہ پورا سرار تھا اس میں تہ خانہ بھی تھا جس میں بے شمار کمرے تھے ان کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں کلیاں تھیں جو بھول بھلیاں تھیں ان میں چھوٹے کمرے تھے بڑے بڑے بھی اور بہت بڑے بھی اور تہ خانے سے ایک سرنگ بھی نکالنی تھی اسے اتنا کھلا اور اونچا رکھنا تھا کہ تین آدمی پہلو با پہلو اس میں سے گزر سکیں سرنگ بھی بھول بھلائیوں جیسی بنائی گئی تھی قلعے کی تعمیر شروع ہو گئی ملک کے بے شمار معماروں کو اس کام پر لگا دیا گیا ملک کی آدھی آبادی مزدوری کے لیے پہنچ گئی اتنی زیادہ مخلوق چونٹیوں کی طرح کام کرنے لگی اس قلعے کا نام آلائے موت رکھا گیا دل میں زبان میں موت کو کہتے ہیں اور آلے کے معنی تربیت گاہ ہوتے تھے سلطان عقاب کے پیچھے اس جگہ گیا تھا اگر اس کے عقاب کا شکار اس ٹیکری پر نہ گیا ہوتا تو سلطان کبھی اس حسین ٹیکری کو نہ دیکھ سکتا نہ اسے ایسا قلعہ بنانے کا خیال آتا جو اس دور کا ایک عجوبہ تھا اور جو بعد میں حسن بن صباح کی جنت بنا اس قلعے کا نام موت رکھا گیا تھا جو بگڑتے بگڑتے علمود بن گیا حسن بن صبح کے زمانے میں یہ قلعہ اپنی اصل حالت میں تھا اس علاقے کا حکمران امیر جعفری تھا کسی بھی مورخ نے اس کا پورا نام نہیں لکھا امیر جعفری نے اپنی حیثیت کے ایک سرکردہ فرد مہدی الوی کو قلعہ علمود کا حاکم مقرر کر رکھا تھا حسن بن صباہ علمود سے تھوڑی ہی دور رک گیا اس کے پیچھے قدیم قلعے میں تین سو کے لگ بھگ آدمی تھے ان سب نے اس کے ساتھ ساتھ جانا تھا لیکن ان میں سے بہت سے آدمیوں کو پہلے ہی روانہ کر دیا تھا انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ علمود کے راستے میں آنے والی آبادیوں میں جا کر لوگوں کو حسن بن صبح کے یہ معجزے سناتے جائیں کہ تبریز میں صرف ستر آدمی تھے جن پر سلجوقیوں کے پانچ سو سے زائد سواروں نے حملہ کر دیا حسن بن صبح نے خدا سے مدد مانگی تو غیب سے سینکڑوں سوار آ گئے اور تمام کے تمام سلجوقی سواروں کو قتل کر دیا پھر قدیم قلعے میں تین سو آدمیوں پر ایک ہزار سے زائد سواروں نے حملہ کر دیا حسن بن صبح نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اس گھڑ سوار لشکر کے سالار کی طرف دیکھا پھر کہا واپس چلے جاؤ لشکر نے محاصرہ اٹھا لیا اور واپس چلا گیا ان تین سو آدمیوں میں صرف تین آدمی تھے جو حقیقت سے آگاہ تھے اور ایک عورت تھی جو حسن بن صبح کی رازدار تھی ان تین آدمیوں میں ایک اسماعیل تھا اور یہ عورت خدیجہ تھی ان دونوں نے حد سے آئے ہوئے میاں بیوی بن کر سالار قزل ساروق اور اس کے لشکر کو آب زمزم پلایا اور ذہنی طور پر مفلوج کر دیا صرف یہ تین آدمی اور ایک عورت تھی جنہیں حسن بن صبا کے ان موجزوں کی حقیقت معلوم تھی باقی سب نے ان موجزوں کو حقیقت تسلیم کر لیا تھا انہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ان موجزوں کی تشہیر کریں وہ تو انہوں نے کہے بغیر بھی کرنی تھی یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے اور یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ کوئی عجوبہ دیکھتا ہے یا کوئی پراسرار واقعہ اس کے سامنے رونما ہوتا ہے تو اس کی تہ تک نہیں پہنچتا اس کا تجزیہ نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ پر حیجانی کفیت طاری کر کے یہ واقعہ ہر کسی کو سنسنی خیز لہجے میں سناتا ہے اور اس وہم میں مبتلا ہو کر اس کی بات کو کچھ لوگ سچ نہیں مانتے سنانے والا زیب داستان کا سہارا لیتا ہے اور مبالغہ آرائی کرتا ہے حسن بن منصبہ کو خدا نے ایسا دماغ دیا تھا کہ وہ انسان کی کمزوریوں کو سمجھتا اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا جانتا تھا اس کے اپنے تین سو میں سے دو سو سے زائد آدمیوں کو خود اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے خاص مصاحبوں کی زبان سے کہلوایا کہ وہ آبادیوں میں امام کے معجزے سناتے جائیں یہ حکم امام کا نہیں مصاحبوں نے ان تین سو افراد سے کہا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہر کسی کو معلوم ہو جائے کہ وہ امام جسے خدا نے ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آسمان سے اتارا ہے اس نے کیا معجزے دکھائے ہیں لوگوں سے کہو کہ وہ امام کو خدا کا بھیجا ہوا امام مان لے حسن بن صباح جب علمود سے تھوڑی دور رکا اس وقت اس کے ساتھ تین سو کے بجائے تین ہزار سے زائد لوگ تھے تاریخ میں یہ پتہ نہیں ملتا کہ پہاڑیوں کے اندر قدیم قلعے سے علامود تک کا کتنا فاصلہ تھا البتہ یہ بات صاف ہے کہ حسن بن صبا کے آدمیوں نے اس علاقے کی آبادیوں میں خدا کے بھیجے ہوئے امام کے معجزے ایسے انداز سے سنائے کہ لوگ حسن بن صبح کے پیچھے پیچھے چل پڑے حسن بن صبا نے ایک جگہ رک کر ڈیرے ڈال دیے اس کے لیے بڑے سائز کا شاہانہ خیمہ لگا دیا گیا تھا تشہیر اور پروپگنڈے کا کام صرف حسن بن صبا نے ہی نہیں کیا تھا احمد بن غتاش اس کام میں ہمیتن مصروف رہتا تھا اس نے مبلغوں کی جماعتیں بنا دی تھیں جس کے ارکان اسلام کے حوالے سے باطنی نظریے کی تبلیغ کرتے تھے بڑے مورخوں خصوصاً ابن خلدون ابوالقاسم رفیق دلاوری ابن اسیر نے یوں لکھا ہے کہ وہ باطنی نظریے کی تبلیغ کرتے تھے تفصیلات لکھنے والے وقائی نگاروں اور مبصروں نے لکھا ہے کہ یہ تبلیغ دراصل تشہیر تھی حسن بن صباح کی اور لوگ جوق در جوق حسن بن صباح کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے چلے جا رہے تھے لیکن حسن بن صباح کی جھلک انہیں نظر نہیں آتی تھی حسن بن صباح کا خیمہ کپڑے کا ایک کمرہ تھا چوکور اور خاصا کشادہ چاروں طرف قیناتیں تھیں اور ان پر مخروتی شامیانہ تھا لوگوں کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ امام خیمے میں نہیں خود اس کے قریبی مصاحبوں کو بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں غائب ہو گیا ہے امام کو خدا کبھی کبھی اپنے پاس بلا لیتا ہے ایک مصاحب نے شوشہ چھوڑا وہ کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے جس جگہ حسن بن صبح کا خیمہ تھا وہاں تک کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی اس سے ذرا پرے ہٹ کر ان کے اپنے آدمیوں کے خیمے تھے لوگوں کو حسن بن صبا کے خیمے سے دور روک لیا جاتا تھا حسن بن صبا یہاں پہنچا تھا تو تیسری رات خلجان سے اس کا پیرو مرشد احمد بن قطاش اس کے پاس آ گیا ان کی ملاقات دو اڑھائی سال بعد ہو رہی تھی احمد بن قتاش نے حسن بن صبا کو مصر بھیجا تھا اس کے بعد یہ دونوں پہلی بار مل رہے تھے حسن بن صبا نے اپنے استاد کو اپنی کارگزاری سنائی اور استاد نے جب حسن بن صبا کو بتایا کہ اس نے قلعہ خلجان میں کیسے کیسے خفیہ انتظام کیے ہیں تو حسن بن صباح حیران رہ گیا اب قلعہ علمود پر قبضہ کرنا ہے احمد بن قتاش نے کہا جو بظاہر ناممکن نظر آتا ہے امیر مہدی الوی کے پاس تین سو سواروں کا صرف ایک دستہ ہے یہ اس کا محافظ دستہ ہے اس کی فوج ہے ہی نہیں پھر تو اس قلعے پر قبضہ کر لینا کوئی مشکل نہیں حسن بن صباح نے کہا میرے پاس تین سو سے کچھ زائد تجربے کار لڑنے والے آدمی ہیں اور یہ جو میری زیارت کے لیے ہجوم آ گیا ہے کئی سو اس میں لڑنے والے مل جائیں گے نہیں حسن احمد بن غتاش نے کہا میں حیران ہوں کہ یہ بات تم کہہ رہے ہو کیا ہم نے پہلے جو قلعے لیے ہیں وہ لڑ کر لیے ہیں خون کا ایک قطرہ نہیں بہے گا اور علموت ہمارا ہوگا سنو ہم کیا کریں گے احمد بن غتاش اور حسن بن صباح کی باتیں سرگوشیوں میں بدل گئیں سرگوشیاں بھی ایسی جو خیمے کے کپڑے کی دیواریں بھی نہ سن سکتی احمد بن غتاش شہر کے وقت خیمے سے نکلا اور خلجان چلا گیا تین چار راتیں گزر گئیں اللہ کے امام اور اس کے معجزوں کے چرچے اتنے زیادہ اور ایسے انداز سے کیے جا رہے تھے کہ تجسس اور پسماندگی کے ہاتھوں مجبور ہو کر لوگ حسن بن صباح کی زیارت کے لیے چلے آ رہے تھے داستان کو سنا چکا ہے کہ پہلے بھی لوگوں نے سنا تھا کہ خدا کا ایلچی آسمان سے اترنے والا ہے تو لوگ اسی طرح اکٹھے ہو گئے تھے اور انہوں نے وہیں ڈیرے ڈال دیے تھے لوگوں کی فطرت میں کوئی انقلاب تو نہیں آ گیا تھا ان میں فطری کمزوریاں جون کی تو موجود تھیں اب وہ اس جگہ ہجوم کر آ گئے تھے یہاں اس حقیقت کا بیان بے محل نہ ہوگا کہ امت کے ہاتھوں سے اسلام کا دامن چھوٹ گیا تھا اور اسلامی عقائد کی شکست و ریخت ہو رہی تھی خلفۂ راشدین کے دور میں امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑے رکھی تھی اور فاتح اور کامران رہے پھر قرآن کی نافرمانی کرتے ہوئے قیادت اقتدار اور دوسروں پر برتری حاصل کرنے والے ہوسکار سرداروں اور دین کے نام نہاد عالموں نے اپنے اپنے نظریات اور اپنے اپنے عقیدے وضع کرنے شروع کر دیے آیات قرآن کی تفسیریں بدل ڈالی اور امت کو فرقوں میں بانٹ دیا حسن بن صبح کے ابتدائی دور کا مسلمان چھ بڑے فرقوں میں بٹ چکے تھے اور ہر فرقے کی بارہ بارہ شاخیں بن چکی تھیں یعنی ہر فرقہ فرقوں میں بٹ گیا تھا اور یوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق امت بہتر فرقوں میں تقسیم ہو چکی تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ مستقیم ہے پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکیر کے دائیں اور بائیں اس طرح لکیریں کھینچیں جیسے درخت سے شاخیں نکلتی ہیں اور فرمایا یہ سب راہیں ٹیڑھی ہیں اور ان میں کوئی ایک بھی راہ ایسی نہیں جس پر ایک شیطان موجود نہ ہو یہ شیطان اپنی اپنی راہ پر بلاتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی بے شک یہی میری یعنی اللہ کی سیدھی راہ ہے تم اس پر چلو دوسری راہوں پر نہ چلنا ورنہ وہ یعنی شیطان تمہیں میری راہ سے ہٹا کر تم میں تفرقہ ڈال دے گا ابو داود نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا خبردار ہو جاؤ اہل کتاب جو تم میں سے پہلے تھے وہ بہتر فرقوں میں بانٹے گئے تھے اور میری امت ان قریب تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی ان میں سے بہتر جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا داستان گو نے فرقوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ جب مسلمان اللہ کی اس سیدھی راہ پر چلتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی تھی تو وہ روحانی طور پر مطمئن اور مسرور رہے اور اللہ کی حکمرانی کر عرض پر پھیلتی چلی گئی مگر جب فرقوں میں بٹ گئے تو وہ اپنی فطرت میں بے اطمینانی تشنگی اور خلاصہ محسوس کرنے لگے وہ صاف محسوس کرنے لگے کہ وہ بھٹک گئے ہیں ان کے کانوں میں آواز پڑتی کہ فلاں جگہ ایک بزرگ آیا ہے جو غیب کی باتیں سناتا ہے یا یہ کہ فلان جگہ ایک بزرگ کا ظہور ہوا ہے اور یہ اس کی کرامات ہیں تو لوگ کوسوں مسافت طے کر کے وہاں پہنچتے اور اس بزرگ کے آگے سجدے کرتے تھے یہ کیفیت مسلمان معاشرے میں شدت اختیار کر دی گئی جس نے آگے چل کر پیر پرستی مزار پرستی اور خانقاہی نظام کی صورت اختیار کر لی مملکت خداداد کی دیہی معاشرے کے بعض دور افتادہ علاقوں میں یہ رواج مذہبی رنگ اختیار کیے ہوئے ہے کہ کوئی مشکل یا مصیبت آ پڑے تو لوگ خدا سے مدد مانگنے کے بجائے اپنے اپنے پیر کے آستانوں کی دہلیزوں پر اور ان کے مرے ہوئے باپوں کے مزاروں پر جا سجدے کرتے ہیں ان کی زبان پر یا اللہ کے بجائے یا دستگیر کا ورد ہوتا ہے داستان کو کہہ رہا تھا کہ لوگوں نے حسن بن صبح کی زیارت کے لیے وہیں ڈیرے ڈال دیے تھے احمد بن غتاش حسن بن صبا سے مل کر اور کوئی نیا منصوبہ تیار کر کے چلا گیا تاریخ میں ایک شہادت یہ بھی ملتی ہے کہ احمد بن غتاش گیا نہیں تھا رو روپوش رہا تھا اس منصوبے میں اسے پسے منظر میں رکھنا تھا ایک رات آدھی گزر گئی تھی رات کے سناٹے کو تین چار دھماکہ نما آوازوں نے تہو بالا کر ڈالا وہ دیکھو لوگوں ادھر دیکھو زمین سے بادل اٹھ رہے ہیں لوگوں جاگو بادلوں کے رنگ دیکھو یہ ضرور امام کا ظہور ہو رہا ہے پھر ایک ہڑبونگ تھی ایک شور تھا بھاگ دوڑ تھی نفسا نفسی جیسی حالت تھی لوگ دھکے دے رہے تھے دھکے کھا رہے تھے اور اس طرف دوڑے جا رہے تھے جدھر زمین سے بادل اٹھ رہے تھے وہ ہری سرسبز گھاس اور جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی ایک ٹیکری تھی جو زیادہ اونچی نہیں تھی پندرہ نہیں تو سترہ ہاتھ اونچی تھی اس کی لمبائی اڑھائی تین فرلانگ تھی اس کی ڈھلان پر اور اوپر بھی ایک دوسرے سے کچھ دور دور چھاؤں کی طرح پھیلے ہوئے اور لمبوترے بھی درخت تھے اس ٹیکری کے پیچھے ایک اور ٹیکری تھی جو اگلی ٹیکری سے زیادہ بلند تھی ان کے دامن آپس میں ملے ہوئے تھے لوگوں نے زمین سے اٹھتا ہوا جو بادل دیکھا تھا وہ سب دیکھ رہے تھے وہ آگے والی کم بلندی ٹیکری کے عقب سے اٹھ رہا تھا یہ آگ کے دھوئے کا بادل نہیں تھا یہ بادل بادلوں کے ان ٹکڑوں جیسا تھا جو برسات کے بعد سر سبز پہاڑیوں سے نیچے آ جاتے ہیں اور وادیوں میں منڈلاتے رہتے ہیں وہ رات تھی اور رات تاریخ تھی لیکن بادل کا یہ دودھ جیسا سفید اور بہت بڑا ٹکڑا روشن تھا اور صاف نظر آ رہا تھا یہی نہیں بلکہ اس میں سرخ سبز نیلی اور پیلی روشنیاں تیر رہی تھیں یوں لگتا تھا جیسے کوسے قزح کے رنگ بکھر کر اٹکیلیاں کرتے پھر رہے ہوں بادل ٹیکری پر آ گیا اور آہستہ آہستہ فضا میں تحلیل ہونے لگا اور اس میں ایک آدمی کا ہیولا نظر آنے لگا اس کے بازو دائیں بائیں پھیلے ہوئے تھے لوگوں بڑی ہی بلند آواز میں کسی نے اعلان کیا بسم اللہ پڑھو کلمہ طیبہ پڑھو اور سجدے میں چلے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن بن صبح کو زمین پر اتار دیا ہے جسے دشمن کے لشکر دیکھتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں اس کا ظہور ہو گیا ہے کسی اور نے اعلان کیا لوگ سجدے میں چلے گئے تھے حسن بن صبح کے تین سو آدمیوں کے جہاں خیمے لگے ہوئے تھے وہاں سے جلتی ہوئی دس بارہ مشلیں نکلیں جو ٹیکری پر چڑھ گئیں ہوا ذرا تیز چل رہی تھی اس لیے بادل کا ٹکڑا ایک طرف ہٹا گیا اور فضا میں تحلیل ہوتے ہوتے غائب ہو گیا اور اس جگہ ٹیکری پر حسن بن صباہ رہ گیا جو بازو پھیلائے کھڑا تھا وہ سبز رنگ کے چمکدار چوغے میں ملبوس تھا سر پر پگڑی اور اس پر اتنا بڑا سبز رومال پڑا ہوا تھا جس نے کندھے بھی ڈھانپ رکھے تھے سجدے سے اٹھو لوگوں ایک اعلان ہوا اور ٹیکری کے قریب آ جاؤ لوگ اٹھ دوڑے انہیں تلواروں اور برچیوں سے مسلح کچھ آدمیوں نے ٹیکری کے قریب روک کر بیٹھ جانے کو کہا دس بارہ مشلوں کی روشنی میں لوگوں کو حسن بن صباح کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا میں آ گیا ہوں حسن بن صباح نے بلند آواز سے کہا اللہ سے یہ وعدہ لے کر آیا ہوں کہ ان مسلمانوں کو جو میرے دائرے میں آ جائیں گے دنیا میں ہی جنت دکھا دی جائے گی میں تم سب کے گناہ بخشوا آیا ہوں اے اللہ کی طرف سے آنے والے لوگوں میں سے ایک نے پوچھا ہم تجھے امام کہیں نبی کہیں میں تمہیں سے ہوں حسن بن بنصباح نے کہا مجھے جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو یہ سوچ لو کہ میرے راستے پر چلو گے تو رنج و عالم سے مشکلات اور مصائب سے تنگ و دستی اور بیماری سے محفوظ رہو گے شیطان سے اور جنات سے محفوظ رہو گے ہم نے تجھے مان لیا ہے ایک آدمی نے بولا امام بھی نبی بھی کوئی موجزہ دکھا لوگوں کے ہجوم پر ایسا سناٹا تاری تھا جیسے وہاں کوئی ایک بھی انسان نہ ہو یہ تقدس اور عقیدت مندی کی انتہا تھی کہ لوگ جیسے اپنی سانسوں کو بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ امام ناراض نہ ہو جائیں ان کے کانوں میں جب کسی کی آواز پڑی کہ کوئی معجزہ دکھا تو سناٹا اور گہرا ہو گیا کیا یہ معجزہ نہیں جو تم نے دیکھا ہے حسن بن صباح نے کہا اللہ نے مجھے جنت کے بادلوں کے ایک ٹکڑے پر سوار کر کے زمین پر اتارا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ بادل قوس قزح کے رنگوں سے سجا ہوا تھا مجھے زمین پر اتار کر جنت کا بادل واپس چلا گیا ہے ہم نے دیکھا ہے بہت سی آوازیں اٹھیں بے شک ہم نے دیکھا ہے یا امام اور بھی آوازیں اٹھیں حسن بن صبا کو مشل بردار ٹیکری سے اتار کر اس خیمے میں لے گئے جو کپڑے کی دیواروں اور کپڑے کی چھت کا خوشنما کمرہ تھا اسی خیمے میں احمد بن غتاش سے اس کی ملاقات ہوئی تھی اور شاید احمد بن غتاش ابھی وہیں تھا زیارت کے لیے آئے ہوئے ہجوم میں مختلف قبیلوں کے سردار اور دیگر سرکردہ افراد بھی تھے اگلی صبح ان لوگوں نے حسن بن صباح کی بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا کیا حسن بن صباح واقعی بادل کے ٹکڑے پر سوار ہو کر آسمان سے زمین پر آیا تھا اس سوال کا جواب پہلے ایک باب میں دیا جا چکا ہے حسن بن سباہ کا پہلے بھی ایک پہاڑی پر ظہور ہوا تھا پہاڑی کے پیچھے ایک غار میں آگ جلا کر اس کی چمک آئینوں پر ڈالی جاتی تھی ان میں آئینے بھی تھے اور چمکتی ہوئی دھات کی چادریں اور ایسی چادریں بھی تھیں جن پر ابرق چپکایا گیا تھا ایک آئینہ شاہ بلوت کے درخت میں رکھا گیا تھا آئینے یا چمکدار دھات کی پلیٹ سے آگ کی چمک شاہ بلوت والے آئینے پر منعقد کی جاتی تو رات کو یوں لگتا تھا جیسے شاہ بلوت میں آسمان کا ستارہ چمک رہا ہو سیدھے سادھے پسماندہ لوگ اسے آسمان کے ستارے کی چمک سمجھتے رہے اور ایک روز اس شاہ بلوت کے ستارے کی چمک میں سے حسن بن سباہ کا ظہر ہوا اب ایک ٹیکری سے بادل اٹھا اور ٹیکری پر آیا اس میں رنگ تیر رہے تھے اور اس میں سے حسن بن سباہ نکلا یہ بھی آگ چمکدار دھات یا ابرق کی چادروں اور آئینوں کا کرشمہ تھا ٹیکری کے پیچھے دامن میں پندرہ بیس گز لمبائی میں دہتے انگارے پھیلائے گئے تھے اور ان پر دھواں پیدا کرنے والا بارود یا کوئی اور کیمیائی مادہ پھینکا گیا تھا جو سفید بادل کی شکل کا دھواں بن کر اوپر اٹھا تاریخ میں یہ سراغ نہیں ملتا کہ یہ بارود تھا یا صفوف یا سیال مادہ تھا یہ تحریر ملتی ہے کہ اس وقت تک مسلمانوں نے بارود بازی اور کیمیا گیری میں یورپ والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ترقی کر لی تھی چونکہ وہ علاقہ جنگلاتی تھا زار تھا اور رات تھی اس لیے فضا میں نمی زیادہ تھی نمی کی وجہ سے دھواں فوراً اوپر نہیں اٹھا اور نہ جلدی بکھرا اس میں جو رنگ تیر رہے تھے آئنوں یا دھات کی چمکدار چادروں سے اس طرح دھوئے میں شامل کیے گئے تھے کہ ٹیکری کے پیچھے آگ جلا کر اس کی چمک منعقد کی گئی اور آئنوں وغیرہ کے آگے باریک رنگ دار کپڑے رکھے گئے تھے تاریخ میں اس سے زیادہ تشریح اور وضاحت نہیں ملتی ٹیکری کے پیچھے کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی قلعہ علمود وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا اس بلندی پر جہاں قلعہ تھا ایک شہر آباد ہو گیا تھا امیر علمود مہدی الوی کو اطلاعیں مل رہی تھیں کہ فلان جگہ ایک قافلہ پڑاؤ کیے ہوئے ہے جس کا امیر کارواں ایک برگزیدہ شخصیت ہے مہدی الوی کو اس بزرگ کے معجزے بھی سنائے گئے لیکن اس نے دھیان سے نہ سنے اور کوئی اہمیت نہ دی مہدی الوی کو یہ تو پتا ہی نہ چل سکا کہ حسن بن صبح کی تشہیر اور تبلیغ کی تیز و تند ہوا چلی ہے جس کا گزر علمود سے بھی ہوا ہے اور اس سے اس کا محافظ دستہ بھی متاثر ہوا ہے یہ انتظام احمد بن غتاش کا تھا مہدی الوی کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ حسن بن صبح نے بادل کے ٹکڑے میں سے اپنے ظہور کا جو ڈھونگ رچایا ہے یہ علمود کے کچھ لوگوں نے بھی دیکھا ہے اور انہوں نے اسے برحق منا ہے امیر علی مقام مہندی الوی کو اس کے ایک مشیر نے پریشانی کے سے عالم میں کہا ہم نے تو ادھر توجہ ہی نہیں دی تھی لیکن اپنے تمام لوگوں نے اور آپ کے محافظ دستے میں یہ عجیب و غریب خبر پھیلائی گئی ہے کہ امام حسن بن صباہ بادل کے ایک ٹکڑے میں آسمان سے اترا ہے اور لوگ دھڑا دھڑ اس کی بیعت کر رہے ہیں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اسے اپنے علاقے سے نکال دیں مہندی الوی نے کہا کسی مسلمان کو یقین نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی امام یا کوئی نبی یا کوئی بزرگ آسمان سے اترا ہے ہم نبوت پر یقین رکھنے والے مسلمان ہیں اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے آپ نہ مانیں مشیر نے کہا میں بھی نہیں مانتا لیکن یہ صورتحال بڑی ہی خطرناک ہے کہ لوگوں نے بھی اسے سچ مان لیا ہے اور ہمارے سپاہیوں اور سواروں نے بھی امیر محترم میں نے جو معلومات فراہم کی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی نیا فرقہ بن رہا ہے اسے یہیں پر ختم کر دیا جائے تو اچھا ہے ان دونوں میں کچھ دیر تبادلہ خیالات ہوا کچھ بحث مباحثہ ہوا آخر مہدی الوی نے اپنا حکم سنا دیا پچاس سواروں کا ایک دستہ لے جاؤ اس نے کہا وہاں حسن بن صبح کے مرید اور مرتقد بھی ہوں گے تم ساتھ جاؤ حسن بن صبح سے کہنا کہ وہ تمہارے ساتھ آ جائیں نہ آئے تو اسے میرا حکم سنانا کہ تم زیر ہراست ہو ہو سکتا ہے اس کے مرید اور متقد مزاحمت کریں کوشش کرنا کہ خون خرابہ نہ ہو ہونے کو تو وہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ بھی نہ ہو اگر معاملہ بگڑتا نظر آئے تو ایک سوار کو دوڑا دینا میں اپنا تمام دستہ بھیج دوں گا میں حسن بن صبا کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں مہدی الوی کے حکم کی تعمیل فوری طور پر ہوئی مشیر پچاس سواروں کو ساتھ لے کر چلا گیا فاصلہ زیادہ نہیں تھا یہ دستہ دن کے پچھلے پہر چلا تھا رات کو حسن بن صبح کی خیمہ گاہ میں پہنچ گیا وہاں اب لوگوں کا اتنا ہجوم نہیں تھا انہوں نے حسن بن صبح کی زیارت کر لی تھی اور وہ چلے گئے تھے پیچھے حسن بن صبح کے اپنے آدمی رہ گئے تھے سواروں نے خیمہ گاہ کو گھیرے میں لے لیا حسن بن صبح اپنے مصاحبوں میں بیٹھا تھا اس نے گھوڑوں کے ٹاپ سنے اور چونکا اس کے مصاحبوں کے چہروں پر گھبراہٹ آ گئی بیشتر اس کے کہ حسن بن صباح کوئی حرکت کرتا یا کوئی حکم دیتا مہدی الوی کا مشیر خیمے میں داخل ہوا اور جھک کر سلام کیا یا امام مشیر عابد حبیبی نے حسن بن صبح سے مصافحہ کر کے اور اس کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر کہا امیر علموت مہدی الوی نے امام کے حضور سلام بھیجا ہے اور یہ عرض بھی کہ امام جنگل میں پڑے اچھے نہیں لگتے اگر امام قلعے میں آ جائیں اور کچھ دن یہاں رہ کر دیکھیں اگر یہ جگہ پسند آئے تو قلعے میں ہی رہیں کیا دعوت نامہ رات کے اس وقت دیا جاتا ہے حسن بن صبح نے عابد حبیبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے ہوئے کہا اور کیا تمہارے ہاں مہمان کو محاصرے میں لے کر اسے دعوت دی جاتی ہے امیر شہر نے حکم دیا ہے کہ ابھی روانہ ہو جاؤ عابد حبیبی نے کہا ہم ایسے وقت روانہ ہوئے کہ یہاں بے وقت پہنچے اگر آپ کے خیمے میں روشنی نہ ہوتی تو میں کل صبح آپ کے حضور حاضر ہوتا اور یہ سوار یہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ مہمان کے لیے ہم گھڑ سوار بھیجا کرتے ہیں آپ کے لیے پچاس گھڑ سوار لایا ہوں امیر شہر کو میرا سلام کہنا حسن بن صبح نے کہا اور ان کا شکر ادا کرنا پھر کہنا کہ میں آؤں گا لیکن میں اپنے رواج کے مطابق آؤں گا رواج یہ ہے کہ پہلے امیر شہر کم از کم ایک رات کے لیے مجھے میزبانی کا شرف ادا کریں گے پھر میں ان کے ساتھ ہی علمود چل پڑوں گا عابد حبیبی کو مہدی الوی نے حکم دیا تھا کہ حسن بن صبح کو اپنے ساتھ لے آئے اگر وہ نہ آئے تو اسے میرا حکم سنانا کہ تم ہراست میں ہو عابد حبیبی کو مہدی الوی نے حکم دیا تھا کہ حسن بن صبح کو اپنے ساتھ لے آئے اگر وہ نہ آئے تو اسے میرا حکم سنانا کہ تم ہراست میں ہو اگر اس کے آدمی مزاحمت کریں تو جنگی کارروائی کرنا اور مدد کی ضرورت ہو تو مجھے اطلاع دینا دراصل مہدی الوی کا حکم یہ تھا کہ حسن بن صبح کو گرفتار کر کے لے آنا عابد حبیبی نے پہلے دوستانہ انداز اختیار کیا تھا اس نے حسن بن صبح کو ایسے انداز میں امام کہا تھا جیسے اس نے دل کی گہرائیوں سے اسے امام تسلیم کر لیا ہو لیکن حسن بن صبح نے اس کے ساتھ جانے کے بجائے یہ کہہ دیا کہ پہلے امیر شہر اس کے پاس آئیں تو عابد حبیبی نے یوں محسوس کیا جیسے امام نے اس کی اور اس کی امیر شہر کی عزت افزائی کی ہو عابد حبیبی کا ارادہ تو یہ تھا کہ حسن بن صبح نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو وہ اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جائے گا لیکن وہ جان نہیں سکا تھا کہ حسن بن صبح نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں اور اسی میں سارا راز تھا عابد حبیبی اپنی آنکھوں کو حسن بن صبح کی آنکھوں سے آزاد نہیں کرا سکا تھا حسن بن صبا نے اسے ہپناٹائز کر لیا تھا اس کا ذہن اب حسن بن صبح کے زیر اثر تھا یہ تو ہر مورخ نے لکھا ہے کہ حسن بن صبح کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ سننے والے پر سحر کی سی کیفیت تاری ہو جاتی تھی اور اس کا استدلال خالصتاً فریب کاری پر مبنی ہوتا تھا لیکن اچھے خاصے دانشور بھی اس کے فریب میں آ جاتے تھے عابد حبیبی سدھائے ہوئے جانور کی طرح اٹھا اور رخصت ہو گیا دو روز بعد علمود سے ایک گھڑ سوار آیا اس نے حسن بن صبح کو یہ پیغام دیا کہ امیر علمود مہدی الوی تیسرے دن آ رہا ہے سوار یہ پیغام دے کر چلا گیا تو حسن بن صبح نے اس کے استقبال کی اور اس کے لیے رہائش کی تیاریاں شروع کر دیں اپنا شاہنہ خیمہ مہدی الوی کے لیے چھوڑ دیا اپنے آدمیوں سے کہا کہ مہدی الوی آئے تو شام کو خوشبودار پھولوں کے گلدستے خیمے میں سجا دیں اس کے پاس مہمان کے ہوش گم کرنے کا ایک ذریعہ اور بھی تھا ایک تو خدیجہ تھی جس نے اسماعیل کے ساتھ مل کر سالار قزل ساروخ کو کامیاب دھوکہ دیا تھا خدیجہ نوجوان لڑکی نہیں جوان عورت تھی خوبصورت تو تھی ہی اس کی ٹریننگ ایسی ہوئی تھی کہ پتھروں کو بھی موم کر لیتی اور فرونوں کو بھی اپنے قدموں میں جھکا لیتی تھی احمد بن قطاش اس کے پاس دو اور لڑکیاں لے آیا تھا انہیں قلعہ علمود پر قبضے کے لیے استعمال کرنا تھا یہ بھی تربیت یافتہ اور آزمائی ہوئی لڑکیاں تھیں انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ کس صورتحال میں کیا کرنا ہے تیسرے دن مہدی الوی آ گیا حسن بن صبا نے اس کا استقبال اس طرح کیا کہ اپنے آدمیوں کو مہدی الوی کے راستے میں دو قطاروں میں کھڑا کر دیا ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں جو اوپر کر کے ان کی نوکیں آمنے سامنے کے آدمیوں نے ملا رکھی تھی مہدی الوی ان کی تلواروں کے سائے میں سے گزر کر خیمے تک پہنچا وہاں حسن بن سبا نے اس کا استقبال کیا اور جب مہمان خیمے میں داخل ہوا تو خدیجہ اور دوسری دو لڑکیوں نے اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر دیں مہدی الوی بڑی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گیا کیا وہ آپ ہی ہیں جو آسمان سے اترے ہیں کھانے کے بعد مہدی الوی نے حسن بن صبح سے پوچھا کیا آپ کو یقین نہیں آ رہا حسن بن صبح نے پوچھا نہیں مہدی الوی نے کہا کوئی مسلمان یقین نہیں کر سکتا کہ کوئی امام یا نبی آسمان سے اترا ہے اور کوئی مسلمان آپ کی کوئی بات یقین سے نہیں سنے گا جب تک اسے یہ یقین نہ دلا دیں کہ آپ آسمان سے اترے ہیں حسن بن صباح نے کہا کیا آپ نہیں جانتے کہ نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا تھا آپ چاہتے کیا ہیں مہدی الوی نے پوچھا نبوت امامت عبادت حسن بن صباح نے جواب دیا میں اللہ کی عبادت اور اس کے رسول کا عشق چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں سکون ہو اطمینان ہو اور میں عبادت میں ڈوب جاؤں میرے پیرو مرشد نے مجھے بتایا ہے کہ عبادت میں مجھے ایک اشارہ ملے گا جو ویسا ہی ہوگا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا نزول ہوتا تھا اس اشارے میں میری اور میری منزل کا تعین تھا لیکن آپ کا یہ شاہانہ خیمہ مہدی الوی نے کہا اور یہ حسین و جمیل لڑکیاں یہ انداز عبادت کرنے والوں کے تو نہیں ہوتے اور یہ میرے لیے ہیں بھی نہیں حسن بن صباح نے کہا میرے مریدوں اور مرتقدوں میں آپ سے زیادہ اونچی حیثیت کے لوگ بھی ہیں میرے لیے یہ شان و شوکت انہوں نے ہی بنائی ہے میں تو چھوٹے سے ایک قائمے میں زمین پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا کرتا ہوں آپ نے پوچھا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ مسلمان اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں اور اپنا وقار بحال کر لیں مہدی الوی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک انسان سے نہیں بلکہ ایک پراسرار طاقت سے مہوئے گفتگو ہے اور اسے محسوس نہیں ہو رہا کہ مکڑی کے جالے کے تار اس کے ارد گرد لپٹے جا رہے ہیں آپ کے مجزوں کی حقیقت کیا ہے مہدی الوی نے پوچھا تبریز میں کیا ہوا تھا اور سلجوکیوں کے ایک ہزار سواروں کے لشکر کو آپ نے کس طرح پسپا کیا تھا یہ آپ مجھ سے نہ سنیں حسن بن صباہ نے کہا ہو سکتا ہے مجھ پر آپ مبالغہ آرائی کا شک کریں یہ ان سلجوکیوں سے پوچھیں جو میرے اتنا کہنے پر کہ واپس چلے جاؤ وہ واپس چلے گئے تھے حسن بن صبا نے اسے اپنے موجزے سنانے شروع کر دیے ایک ایک لفظ دروغ اور مبالغہ تھا لیکن سنانے کا انداز ایسا کہ مہدی الوی مسہور ہوتا چلا گیا انسان کی خطرناک کمزوریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ جاننے کے لیے کہ انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ اس کا آنے والا وقت کیسا ہوگا اور اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے اور اسے بڑا رتبہ اور خزانہ کیسے مل سکتا ہے کچھ ایسی ہی بات مہدی الوی حسن بن صباح سے کر بیٹھا حسن بن صباح قلعہ علمود سے واقف تھا اور یہ علاقہ تو اسے بہت ہی پسند تھا اس قلعے میں اس نے قبضہ کرنا تھا مہدی الوی کی بات سن کر حسن بن صباح نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے اوپر مراقبے کی سی کیفیت طاری کر لی اوہ حسن بن صباح نے چونک کر آنکھیں کھول دیں اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا بڑی ہی کالی گھٹا ہے جو علمود پر پھیلتی چلی جا رہی ہے اس میں بجلیاں چھپی ہوئی ہیں اس نے جھوٹ بولا میں نے آپ کا قلعہ کبھی نہیں دیکھا مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ تو بہت ہی مضبوط ہے اس میں راہداریاں تہخانے راستے اور چور راستے ایسے ہیں کہ کوئی اجنبی ان میں چلا جائے تو انہیں میں بھٹک بھٹک کر مر جائے لیکن اسے قیمتی قلعے اور اتنے خوبصورت شہر کے تحفظ کے لیے مجھے کوئی فوج نظر نہیں آ رہی کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا مجھے غلط نظر آ رہا ہے مہدی الوی نے حسن بن صبح کی زبان سے اپنے قلعے کی تفصیلات سنی تو اس پر روپ تاری ہو گیا اس نے حسن بن صبح کو بتایا کہ اس نے قلعے میں فوج رکھی ہی نہیں صرف ایک محافظ دستہ ہے جس میں پانچ سو سوار ہیں فوج رکھیں حسن بن صبح نے کہا دشمن بڑھ رہا ہے گھٹا گہری ہو رہی ہے اگر آپ نے فوج رکھ لی تو یہ گھٹا جس میں بجلیاں چھپی ہوئی ہیں اڑ جائے گی اور آپ محفوظ رہیں گے فوج تجربے کار ہونی چاہیے بغیر فوج کے آپ قلعہ گواہ بیٹھیں گے مہدی الوی حسن بن صبح کے جال میں آ گیا اس نے حسن بن صبح کے ساتھ اس سلسلے پر بات شروع کر دی کہ وہ اتنی زیادہ فوج نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ فوج کے اخراجات پورے کرنے کے قابل نہیں حسن بن صبح اسے ڈراتا رہا کہ اس نے فوج نہ رکھی تو کوئی نہ کوئی دشمن اپنی فوج لے کر آئے گا اور قلعے پر قبضہ کر لے گا حملہ آور سلجوقی بھی ہو سکتے ہیں حسن بن صباح نے کہا یہ گھٹا جو میں نے دیکھی ہے یہ بڑا ہی خطرناک اشارہ ہے میں آپ کی یہ مدد کر سکتا ہوں کہ میرے ساتھ جو آدمی ہیں میں ان کی ایک فوج بنا سکتا ہوں آپ انہیں دو وقت روٹی دے دیا کریں ان کی تنخواہ اور دیگر اخراجات میں اپنے ذمے لے لوں گا یہ میں جہاں سے بھی پورے کروں یہ میری ذمہ داری ہوگی آپ مجھے قلعے میں تھوڑی سی جگہ دے دیں جہاں میں عبادت کر سکوں اور جو لوگ میری زیارت کے لیے آئیں انہیں بٹھا کر ان کی رہنمائی کر سکوں مجھے امید ہے کہ میں اپنے پیروکاروں کو مریدوں کو جو بھی حکم دوں گا وہ مانیں گے مہدی الوی حسن بن بنصبا کی باتوں میں آ گیا اور اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا تاریخ میں اس معاہدے کی تفصیلات نہیں ملتی البتہ یہ واضح ہے کہ وہ امیر مہدی الوی جس نے حسن بن صباح کی گرفتاری کا حکم دیا تھا خود اس کے فریب میں گرفتار ہو گیا تھا اور اس کی عقل پر ایسا پردہ پڑا تھا کہ یہ بھی سوچ نہ سکا کہ وہ کتنا خطرناک معاہدہ کر بیٹھا ہے ادھر مرو میں سلطان ملک شاہ اور نظام الملک پیچو تاپ کھا رہے تھے سلطان ملک شاہ تو زیادہ فوج بھیج کر بہت بڑا حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن نظام الملک نے اسے روک دیا اور کہا تھا کہ ایسے مند اور غیر معمولی طور پر دلیر جاسوس بھیجے جائیں جو حسن بن صباح اور احمد بن غتاش کے خفیہ حلقے تک پہنچ کر اندر کی خبریں لائیں تاکہ ان کے مطابق کوئی کارروائی کی جائے اصل پیچو تاب تو سالار قزل ساروخ کھا رہا تھا وہ اپنی بے عزتی کا انتقام لینے کو تڑپ رہا تھا اس نے سلطان ملک شاہ اور وزیر اعظم سے کئی بار کہا تھا کہ اسے جاسوسی کے لیے بھیجا جائے یہ کام سالار کا نہیں ساروخ آخر ایک دن سلطان نے اسے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا حملے کی صورت میں ہم تمہیں ہی بھیجیں گے لیکن دو تجربوں کے بعد ہم تیسرا ناکام تجربہ نہیں کریں گے میں حسن بن صبا کو اپنے ہاتھوں قتل کرنا چاہتا ہوں قزل ساروق نے کہا تھا صرف یہ شخص قتل ہو جائے تو باطنیوں کا کھیل ختم ہو جائے گا اس کے بجائے وہاں تم قتل ہو سکتے ہو نظام الملک نے کہا تھا اس صورت میں ہم سب کی بے عزتی ہوگی اور باطنی اور زیادہ شیر اور دلیر ہو جائیں گے مزمل آفندی صحت یاب ہو چکا تھا سالار قزل ساروخ جس طرح اپنے ایک ہزار سواروں کے ساتھ واپس آیا تھا اس سے مزمل آفندی بھی واقف تھا اسے وہ ملا بھی تھا اور اس کی قہر آلود باتیں بھی سنی تھیں قزل ساروخ نے اسے بھی بتایا تھا کہ وہ اکیلا حسن صبح کے قتل کے لیے جائے گا مزمل نے اسے کہا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گا دونوں نے پلان تیار کر لیا تھا لیکن سلطان ملک شاہ نے قزل شاہ کو روک دیا مزمل اکیلا نظام الملک سے ملا جس مقصد کے لیے آپ جاسوس بھیج رہے ہیں وہ مقصد صرف میں پورا کر سکتا ہوں مزمل آفندی نے کہا میں آپ سے صرف ایک گھوڑا یا ایک اونٹ مانگوں گا نہیں مزمل نظام الملک نے کہا ہم تمہیں کسی خطرناک مہم پر نہیں بھیج سکتے کیونکہ تم ہمارے ملازم نہیں علی جاہ مزمل نے کہا تھا اس خطرناک مہم میں وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو ملازم نہیں ہوگا یہ کام وہ شخص کرے گا جس میں جذبہ ہوگا ملازم تو اپنے اہل و عیال کو روٹی کھلانے کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کرے گا میں حسن بن صبا کو اپنے دین اور اپنے عقیدے کے نام پر قتل کروں گا اگر قتل نہ کر سکا تو ان کی پردوں کے پیچھے کی خبریں اور ان کے دلوں کے بھید لے کر آؤں گا یہ ایک قومی مسئلہ ہے ہمارے دین کا مسئلہ ہے جتنا آپ کا ہے اتنا ہی میرا ہے میں آپ سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا مجھے جہاد اور شہادت کے راستے سے نہ ہٹائیں نظام الملک کو ایسے ہی ایک آدمی کی تلاش تھی وہ مزمل آفندی کے دو کارنامے دیکھ چکا تھا شمونا کی ماں میمونا کو حسن بن صباح کے قبضے سے آزاد کرا لایا تھا داستان کو پہلے سنا چکا ہے کہ حسن بن صبا نے میمونا کے خاوند کو ایسے طریقے سے قتل کروا دیا تھا کہ میمونا کو ذرا سا بھی شبہ نہیں ہوا تھا یہ مزمل آفندی کا جذبہ احسار تھا کہ وہ جان کی بازی لگا کر میمونہ کو حسن بن صبح کے بڑے ہی خطرناک اور ابلیسی فریب سے نکال لایا اور ریل لا کر ابو مسلم راضی کے گھر پہنچا دیا تھا اور اتفاق یہ ہوا کہ وہاں میمونہ کی بیٹی شیمونہ مل گئی جو بچپن میں اغوا ہوئی تھی مزمل آفندی کا دوسرا کارنامہ بھی کم قابل قدر نہ تھا اس نے سلطان ملک شاہ کو بتایا تھا کہ حسن بن صباح ایک قافلے کے ساتھ اصفہان جا رہا ہے سلطان ملک شاہ نے پانچ سو سوار بھیجے جن کی رہنمائی مزمل آفندی نے کی تھی پھر تبریز کی لڑائی میں مزمل اس لڑائی میں اتنا زیادہ زخمی ہوا تھا کہ اس کا زندہ رہنا مشکوک تھا لیکن وہ اتنی دور سے اس حالت میں مرو سلطان ملک شاہ کے پاس پہنچا تھا کہ طبیب اور جراح دیکھ کر پریشان رہ گئے کہ یہ زندہ کیسے رہا اب یہ مزمل آفندی ایک بار پھر اپنی جان کی بازی لگا رہا تھا نظام الملک اسے سلطان ملک شاہ کے پاس لے گیا سلطان نے اسے اجازت دے دی مزمل آفندی اس علاقے میں جانے کی تیاری کر رہا تھا اچانک شیمونا اپنی ماں میمونا کے ساتھ رے سے آ گئی یہ دونوں رے میں ابو مسلم راضی کے ساتھ رہتی تھیں وہاں جس روز اطلاع پہنچی تھی کہ مزمل شدید زخمی حالت میں مرو آیا ہے اس سے شیمونا اس کے پاس پہنچنے کو تڑپ رہی تھی لیکن کسی مسلحت کی بنا پر اسے مزمل کے پاس نہیں جانے دیا جا رہا تھا اب مزمل کی صحت یابی کی اطلاع ملی تو ابو مسلم راضی نے اونٹ پر پالکی بندوا کر ماں بیٹی کو مرو بھیج دیا محافظ دستے کے چند ایک سوار ساتھ بھیجے تھے شمونا پر مزمل کی محبت کا پاگل پن سوار تھا وہ مزمل کو اتنی لمبی جدائی کے بعد دیکھ رہی تھی اس کی جذباتی حالت اس ماں جیسی تھی جسے اپنا گمشدہ بچہ خلاف توقع مل گیا ہو وہ تو اس کے زخموں کے نشان چم رہی تھی میں پھر جا رہا ہوں شمونا مزمل نے کہا کہاں تمہاری اور تمہاری ماں کی اسمت کا انتقام لینے مزمل آفندی نے کہا اور اسے بتایا کہ اس کا مشن کیا ہے میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی شمونا نے بیتابی سے کہا میرے لیے مشکل پیدا نہ کرو شمونا مزمل نے کہا تم حسن بن صباح کی دنیا سے بھاگی ہوئی ہو وہاں فوراً پہچانی جاؤ گی تم حسن بن صباح کی دنیا سے واقف نہیں مزمل شیمونا نے کہا میں کوئی بھیز بدل لوں گی اور تمہاری رہنمائی کروں گی اس نے اتنی ضد کی کہ نظام الملک کو اطلاع دی گئی اس نے شیمونا سے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اپنی بیٹیوں کو نہ میدان میں اتارا کرتے ہیں نہ انہیں جاسوسی کے لیے استعمال کیا کرتے ہیں پھر ایک دو باتیں سن لو مزمل شمونا نے کہا کسی خوش فہمی میں نہ رہو باطنیوں کی نظریں انسان کے جسم کے اندر بھی چلی جایا کرتی ہیں کسی پر اعتماد نہ کرنا وہاں تمہیں مجھ جیسی کوئی لڑکی مل جائے اور تمہارے آگے روئے اور فریادیں کرے کہ میں مظلوم ہوں میری مدد کرو تو پتھر بن جانا یہ بھی یاد رکھنا کہ وہاں پتھر بھی موم ہو جایا کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ قتل کرنے سے پہلے تم خود قتل ہو جاؤ میں نے پارساؤں کو پاپی بنا دیا ہے وہ ابلیس کی ولایت ہے وہاں اللہ والے راہ سے بے راہ ہو جاتے ہیں شمونا نے اسے اور بھی بہت سی ہدایات دیں خطروں کی نشاندہی کی اور اسے بتایا کہ وہ راتوں کو سوئے تو ایک آنکھ کھول کر سوئے مزمل آفندی نصف شب کے بعد مرو سے روانہ ہوا تھا اس نے داڑھی پہلے ہی بڑھا لی تھی اس سے پہلے اس کی داڑھی سلیقے سے تراشی ہوئی ہوتی تھی جو اس کی سفیدی مائل گندمی چہرے پر دلکشی پیدا کرتی تھی اس نے سر کے بال بھی بڑھا لیے تھے اور کچھ دن پہلے ہی انہیں دھونا چھوڑ دیا تھا سلطان کے تجربے کار جاسوسوں نے اس کا بہروب تیار کیا اور اسے شتربان بنا دیا تھا جو اپنے اونٹ بار برداری اور سواری کے لیے کرائے پر دیتا تھا وہ بڑی لمبی مسافت طے کر کے خلجان میں داخل ہوا اسے بتایا گیا تھا کہ خلجان میں وہ کہاں جائے اور کس سے ملے خلجان میں ایک آدمی تھا جو سلجوقیوں کے جاسوسوں کو اپنے پاس رکھتا تھا وہ خود جاسوس نہیں تھا جاسوسوں کی رہنمائی کرتا تھا سلجوقی جاسوس اپنے دائیں ہاتھ کی درمیانی اور چھوٹی انگلی کے درمیان والی انگلی میں ایک خاص ساخت کی انگوٹھی ڈال کر رکھتے تھے کسی جاسوس کو جب خفیہ طور پر پناہ دینے والا آدمی مل جاتا اور وہ جاسوس کو پہچان لیتا تو جاسوس انگوٹھی اتار کر چھپا لیتا تھا مزمل آفندی خلجان میں داخل ہوا حسن بن صباح مہدی الوی کے ساتھ قلعہ علموت میں داخل ہوا مہدی الوی کو حسن بن صباح نے رات اپنے ہاں مہمان رکھا تھا خود اپنی سادگی اور درویشی کے دکھاوے کے لیے معمولی سے ایک خیمے میں چلا گیا تھا اور مہدی الوی کو اپنے شاہانہ خیمے میں ٹہرایا اور اس پر یہ ظاہر کیا تھا کہ یہ خیمہ اس کے لیے تیار کیا گیا تھا خیمے میں پھول ہی پھول نظر آتے تھے ان کی مہک خمار سا تاری کر رہی تھی ان رنگا رنگ پھولوں میں ایک پھول اور بھی تھا جو چلتا پھرتا تھا مسکراتا تھا اس کی خوشبو اور اس کے رنگ پھولوں سے جدا تھے یہ تھی خدیجہ جسے حسن بن صبح نے خاص ہدایات دے کر مہدی الوی کے ساتھ لگا دیا تھا بظاہر خدیجہ کا کام یہ تھا کہ مہمان کی دیکھ بھال کرے اس کا بستر ٹھیک کر دے اور اس کے پاس پانی رکھ دے اور اس کے خیمے کی شمع بجھا کر باہر آ جائے پھر صبح اسے ناشتہ دے لیکن خدیجہ کو کوئی اور ہی مقصد دیا گیا تھا رات کھانے کے بعد حسن بن صباح مہدی الوی کو خیمے میں اکیلا چھوڑ کر اپنے خیمے میں چلا گیا اور خدیجہ مہدی الوی کے پاس آ گئی اس نے لباس ایسا پہن رکھا تھا جس میں اس کا جسم پوری طرح مستور نہیں تھا لیکن اس کی باتوں اور حرکات میں بے حیائی نہیں بلکہ شرم و حجاب تھا مہدی الوی ادھیڑ عمر آدمی تھا بڑھاپے میں داخل ہو چکا تھا اس عمر میں آدمی بڑھاپے کو فریب دیا کرتا ہے کہ وہ ابھی جوان ہے مہدی الوی تو ایک شہر کا امیر یعنی حاکم تھا دولت میں کھیلتا تھا اس کی دو بیویاں تھیں لیکن حاکم شہر دو بیویوں سے مطمئن نہیں ہوا کرتے نتنائی غنچوں کی متلاشی رہتے تھے داشتہ ان کی زندگی کا ایک لازمی جزو ہوتا تھا خدیجہ کو دیکھ کر مہدی الوی نے اپنی جذباتی دنیا میں زلزلے کے سے جھٹکے محسوس کیے خدیجہ کو معلوم تھا کہ مرد کو کوئی بات کیے بغیر کس طرح جال میں لایا جاتا ہے وہ خیمے میں گلدستے اور دیگر اشیاء قرینے سے رکھ رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ مہدی الوی کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں وہ کوئی چیز اٹھا کر کہیں اور رکھنے کے لیے جھکتی تھی تو اس کے جسم کا کوئی ذرا سا حصہ اریاں ہو جاتا تھا تم کون ہو مہدی الوی نے پوچھا خدیجہ خدیجہ نے جھوٹ بولا بیوہ ہوں خاوند تبریز کی لڑائی میں مرا گیا ہے میں امام کی خدمت کے لیے اس کے ساتھ رہتی ہوں بیوی بن کر مہدی الوی نے پوچھا یا شادی کے بغیر ہی نہیں معزز مہمان خدیجہ نے جواب دیا امام کسی عورت کے ساتھ ایسا تعلق نہیں رکھتا نہ بیوی نہ داشتہ امام تو آسمان کی مخلوق ہے خوبصورت لڑکیوں کو ساتھ رکھتا ہے لیکن بالکل اس طرح جس طرح گلدانوں میں پھول رکھے ہوئے ہوتے ہیں تم بیوہ ہو خدیجہ مہدی الوی نے کہا جوان ہو اور اتنی حسین ہو کہ میں نے تم جیسی خوبصورت لڑکی کم ہی کبھی دیکھی ہے کیا تم مرد کے ساتھ ایک ضرورت محسوس نہیں کرتی تشن کی سی اور میں کیا کہوں خدیجہ نے شرمانے کی سی ایسی اداکاری کی جیسے زمین میں اتر جانا چاہتی ہو مہدی الوی نے اپنا سوال دہرایا تو خدیجہ نے سر کے ہلکے سے اشارے سے بتایا کہ مرد کے ساتھ کی ضرورت محسوس کرتی ہے کیا میرا ساتھ پسند کرو گی مہدی الوی نے کہا تمہارے امام سے اجازت لے لوں گا تمہیں بیوی نہیں ملکہ بناؤں گا میرے قریب آؤ میرے پاس بیٹھو میں آپ کو ایک خاص شربت پلاتی ہوں خدیجہ نے کہا یہ ہم اپنے بہت ہی خاص مہمانوں کو پلایا کرتے ہیں اس نے ایک سراہی میں سے ایک پیالہ بھرا اور مہدی الوی کو پیش کیا یہ شربت خاص طور پر قیمے میں رکھا گیا تھا مہدی الوی نے شربت پی لیا اور خدیجہ کو اپنے ایک بازو کے گھیرے میں لے لیا پھر جب شربت نے اپنا اثر دکھایا تو خدیجہ ایک تلسم یا ایک بڑا ہی حسین آسیب بن کر مہدی الوی پر غالب آ گئی خدیجہ جب آدھی رات سے کچھ پہلے خیمے سے نکلی تو اس کا جسم ویسا ہی پاک نہ تھا جیسا اس وقت تھا جس وقت وہ اس خیمے میں داخل ہوئی تھی صبح مہدی الوی کی آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے خدیجہ کو پکارا اور اسی روز وہ حسن بن صباح اور اس کے تمام آدمیوں کو اپنے ساتھ قلعہ علموت میں لے گیا خدیجہ اور دوسری لڑکیاں بھی ساتھ تھیں ادھر مزمل آفندی خلجان میں داخل ہوا اسے بتا دیا گیا تھا کہ اس آدمی کا گھر کہاں ہے جس کے ہاں اس نے قیام کرنا ہے اس کا نام احمد اوزال تھا وہ سلجوق تھا مزمل نے تین چار آدمیوں سے اس کا گھر پوچھا آخر اس نے دو آدمیوں کو روکا اور اس نے احمد اوزال کا گھر معلوم کیا انہوں نے اسے صحیح راستے پر ڈال دیا وہ چلا گیا تو ان دونوں میں سے ایک آدمی اسے جاتے دیکھتا رہا شاید میں اس شخص کو جانتا ہوں ایک آدمی نے کہا جانتے ہوگی کسی دوسرے نے کہا شتربان ہے کبھی تم نے اس کا اونٹ استعمال کیا ہوگا نہیں یہ شتربان نہیں پہلے آدمی نے کہا اور اس نے جس کا گھر پوچھا ہے وہ بھی مشکوک آدمی ہے مزمل آفندی پہچانا گیا تھا اور وہ بے خبر تھا